کرانا مختار مردین کو دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے پارا زمنگ دکان پر یاد سات ایشامی توحید سنت کیسر اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبد الرحمان پلازا نژ مین چوک Jahangira road Swabi proprietor Anwar Sher Tauheed mobile نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس کر رہا ہوں توجہ آسان آسان لفظوں میں یہ موجود کھڑا ہے سورج ذرا تبدیل کر دکھا بو تر نزی کفر وہ کافر بلمان ہکا بکا رہ گیا ایک اور بات کہتا ہوں اگر آپ جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں جس طرح اس بے ایمان نے کہا وہ امید زندگی موت میرے قبضے میں ہے اگر وہ بادشاہ کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں اگر وہ بادشاہ کہہ دیتا حضرت ابراہیم کو کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اپنے اللہ کو کہے مغرب میں سے نکال دکھا ممکن تو تھا نا کہہ دیتا توجہ میرے جملے پر اگر وہ بے ایمان یہ کہہ دیتا کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں تو اللہ کو کہ مغرب میں سے نکال دکھا تو میرا دل تو یہ کہتا ہے اگر وہ بے ایمان یہ بات کہتا تو اللہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھانے کے لیے سورج مغرب سے نکال دیتا اللہ سورج مغرب سے نکال دیتا لیکن اور بھی اشکال ہے اگر اللہ سورج مغرب سے نکالتا تو پھر کیا مت آ جاتی کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنا یہ قیامت کی نشانی ہے پھر تو کیا مت آ جاتی نہیں نہیں قیامت وہاں کئی نشانی ہے سورج کا مغرب سے نکلنا لیکن اس لیے کیا مت نہ آتی کہ یہ قانون نہ ہوتا اللہ کی قدرت ہوتی اللہ کریم جب اللہ جواب ہو گیا وہ نمرود مسئلہ مانا کہ نہیں مانا اللہ فرماتے واللہ ہو لا یہ دل کو ظالمی جو بے انصاف قوم ہو وضو شیفی غیر محل ہی جو بے انصاف قوم ہو اللہ کبھی بھی اس کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا چونکہ وہ ظالم بےمان زد پر اڑا ہوا تھا جو زد پر اڑ جائے اللہ کبھی بھی ہدایت دیتا نہیں خلاصہ کیا نکلا زندگی اور موت کس کے قبضے میں ہے بولیے کس کے قبضے میں ہے اللہ کے سوا کسی کا بھی موت اور زندگی پر قبضہ موت دینے والا بھی اللہ زندگی دینے والا بھی جاگ رہے ہو موت کا مالک کون ہے زندگی کا مالک کون ہے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں رب العالمین کی نارائب کتاب سورت سورت النساء اللہ کریم کی نارائب کتاب یہ میرے سامنے چھٹا پارا کھلا ہوا ہے اور آیت نمبر ایک سو ستاون سورت النساء قتل مسیحا ای سب نا مریم رسول وما قتلوه وما ہو ولكن سلبو ہو ولا کے علیہ السلام نے جب نعرہ لگایا ان اللہ ربی و رب کو ہاضا سرا تم میرا داتا بھی اللہ ہے داتا کون ہے زور سے کراچی والے داتا کون ہے لاہور والا حضرت علی حجویری داتا بولو بولو وہ داتا کراچی والا عبد اللہ شاہ غازی داتا کراچی والا بابا غائب شاہ داتا کراچی والا بابا میوا شاہ داتا کراچی والا منگو پیر داتا ان اللہ ربی و رب کو سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہتے مل سے شاتو تو ہی ہوں میرا ڈھیلا ہاتھ رکھنا کراچی والے ناراض نہ ہو جائیں قبروں کے سجدے ہو رہے ہیں قبروں کے طواف ہو رہے ہیں چادریں چڑھائی جا رہی ہے دیگے پک رہی ہے بڑے بڑے ڈبل ڈیکر مجاور بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے پیٹوں والے لکڑ ہزم پتھر ہزم سب کچھ ہڑپ اور سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی توجہ ارباب ذوق کے لیے سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر ربی رب کو ہوں ہات مستقی اور یہی تو نعرہ لگایا محسود الزمان حضرت مولانا محمد طاہر خان رحمت اللہ علیہ نے یہی نعرہ لگایا شیخ القرآن مولانا غلام خان رحمت اللہ علیہ نے یہی نعرہ لگایا پیر و مرشد سید نے اللہ شاہ سے بخاری نے یہی نعرہ لگایا سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ ہمارا داتا صرف کون ہے داتا صرف کون ہے کیوں ہم سے جھگڑتے ہو کیوں لڑائی کرتے ہو اللہ واسطے کم از کم دے بندی تو ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے ہماری تو کرو ہم مشرقوں کی طرف ہے ان اللہ ربی و رب کو ایشا تو کا نعرہ اور دعویٰ کہ حاجتیں پوری کرنے والا صرف کون ہے اللہ اللہ مشکل کشا صرف کون ہے ہاں، ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی کو شیر خدا تو مانتے ہیں داماد مصطفیٰ تو مانتے ہیں لیکن مشکل کشا ماننے کے لیے تیار ہو ہاں، حضرت حسن حسین کی شان برحق لیکن مشکل کو شام ماننے کے لیے تیار ہو حضرت علی حجیری کو اللہ کا نیک بندہ تو مان سکتے ہیں لیکن داتا ماننے کے لیے تیار خواجہ معین الدین اجمیری کو ولی تو مان سکتے ہیں لیکن غریب نواز ماننے کے لیے تیار بابا فرید الدین گج شکر کو نیک بزرگ تو مان سکتے ہیں لیکن گج شکر کہنے کے لیے تیار ان اللہ ربی رب رب گم تو عید و سننا کے ہر ہر ورکر کا یہ نعرہ ہر ہر ممبر کا یہ نعرہ جمعیت ایشا تو و سننا کے ہر ہر ساتھی کا یہ نعرہ کہ جو ہو پھر میں ان کو خدا کہہ دو یہ مشکل ہے جو پھر میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا سچ ہے مشکل کشا صرف کون ہے اور اونچا کون ہے کراچی والوں پتا چل جائے مشرقین کو کہ توحیدی جاگ رہے ہیں توحیدی سوئے نہیں مولانا غلام اللہ خان کی محنت ضائع نہیں ہوئی مولانا طاہر کی محنت ضائع نہیں ہوئی پیر بخاری کے زخم کھائے ہوئے ضائع نہیں ہوئے قاضی شمس الدین کا لوہان وجود ضائع نہیں ہوا شیخ المشاعر مولانا حسین علی کی قربانی ضائع نہیں ہوئی توحیدی جاگ رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم خدا کے سوا کسی کو کو مشکل کشا ماننے کے لیے تیار خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا کسی بندے کو میں مشکل کشا کہہ دوں یہ مشکل ہے یہ نہ سمجھنا کہ مشرقین زیادہ ہیں ہم تھوڑے ہیں کوئی پرواہ نہیں خدا سے مانگنے والا نہیں جھکتا مزاروں پر نہ کبوں پر نہ روزوں پر نہ قبروں کے میناروں پر نہیں ہوتا خیال اس کو کبھی کثرت میں قلت کا وہ کثرت میں بھی دیتا ہے تلواروں کی دھاروں پر ان اللہ ربی دو ہاضا سرا تم مسکی اللہ کریم کے سوا جو بھی تم نے سہارے بنائے ہوئے ہیں وہ کمزور ہے ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو رات مثال عرض کی تھی اب یاد دہانی کے لیے دوبارہ بھی سن لو یہ میرے سامنے بیسواں پارا رب العالمین کی لارب کتاب وہ میرا مضمون ذہن میں رکھیے گا پرمایا مسلزی لتا خزو اللہ اولیاء مسلن کبوت اتنا اوہ نل بوتے لبئی تو کبوت لو کانو یالم آیت نمبر اکتالیس سورت الن کبود بیسواں پارا اللہ داتا کو چھوڑ کر اللہ مشکل کشاں کو چھوڑ کر اللہ حاجت روا کو چھوڑ کر عالم الغیب اللہ کو چھوڑ کر ہر جگہ موجود اللہ کو چھوڑ کر نافذار اللہ کو چھوڑ کر بیٹے بیٹے دینے والے اللہ کو چھوڑ کر بوئی ممیت اللہ کو چھوڑ کر موتی اللہ کو چھوڑ کر دینے والے اللہ کو چھوڑ کر کر مالک خالے کلّا کو چھوڑ کر راجے کلّا کو چھوڑ کر دشمن مشرقوں نے جن کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کا مسل کبوت مکڑی والی ہے مکڑی کون سی جو گھروں کے اندر کونے میں جالا بناتی ہے دیکھتے ہو نا وہ جالا بنا ہوتا ہے بڑی لمبی لمبی ٹانگیں او چھوٹا وجود اور ٹانگ لمبی لمبی ٹانگیں کونے میں جالا بنا کے کھڑی ہے اللہ فرماتا اتنا خزت بیتا اور لاکھوں روپے خرچ کر کے شان بنگلہ بناؤ کوٹھی بناؤ پر مکڑی کو مزہ نہیں آتا یہ اپنا گھر الگ بناتی ہے اپنا گھر سو رہے ہو اپنا گھر الگ بناتی ہے جو مشرق ہوتا ہے اس کو بھی اللہ کی خدائی میں مزہ نہیں آتا اللہ کے مشکل کشا ہونے پہ راضی نہیں ہوتا اللہ کے حاجت روا ہونے پہ راضی نہیں ہوتا جس طرح مکڑی جالا الگ بناتی ہے اسی طرح مشرق دربار الگ بناتا ہے اتنا خزت بئی الگ گھر بناتا ہے الگ دربار کاواں والی سرکار بلیاں والی سرکار کریاں والی سرکار پکھی والی سرکار انداز بس ہی بورڈ لگے ہوئے ہیں اتخذت بعیتا اور مکڑی کو دیکھا کرو قریب جالے کو جا کے چیک کرو بڑے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں اس کے جالے کے اندر مربع مستطیل ہے چوکور قریب جا کے دیکھو تو جالے کو بڑا سجاتی ہے اللہ فرماتے اتخذت بعیتا مکڑی جالے کو سجاتی ہے اور مشرق اپنے درباروں کو سجاتا ہے جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں کمکمے لگے ہوئے ہیں بتیاں لگی ہوئی ہیں لائٹیں جل رہی ہیں پردے ہیں شان چادریں پڑی ہوئی ہیں قبر کے اوپر رنگ برنگی پھولوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہ اپنے جالے کو سجاتی ہے یہ اپنے درباروں کو سجاتا ہے اتنا خزت بتا اور مکڑی جب جالا بنانے لگے تو دھاگا باہر سے نہیں لے آتی اپنے پیٹ میں سے نکالتی ہے مشرق کے پاس قرآن والی دلیل نہیں ہوتی حدیث والی دلیل نہیں ہوتی مشرق بھی اپنی دلیل پیٹ میں سے نکالتا ہے بادشاہ چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہے یہ قرآن میں تو نہیں ہے افسر کو ملنا ہو چپراسی کی ضرورت ہے قرآن میں تو نہیں ہے اللہ شاہرن سے زیادہ قریب ہے یہاں سیڑھیوں کی ضرورت اللہ دل کا حال جاننے والا ہے یہاں چپراسیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے مکڑی جال بناتی ہے مکھی پھنسانے کے لیے اور یہ دربار بناتا ہے مریدوں کو پھنسانے کے لیے پھنس جائے بس کوئی اور مکھی جب پھنس جائے مکڑی پہلے جال بنتی ہے اس کے چاروں طرف قابو کرتی ہے جب ان کی قبروں پر درباروں پر کوئی آ جائے تو مجاور بھی جال بنتے ہیں طویزوں کا جال بنتے ہیں دم درود کا جال بنتے ہیں کالا بکرا لے آؤ گے اس کے خون سے ہم طویز لکھیں یہ سارے جال ہیں ہے مکار بےمان سارے جال پھیلائے بیٹھا ہے سبز کپڑے پہن کے بیٹھا ہے گلے میں ہار ڈال کے بیٹھا ہے ہاتھوں میں کڑے ڈال کے بیٹھا ہے پاؤں میں زنجیر ڈال کے بیٹھا ہے کانوں میں قیمتیاں ڈال کے بیٹھا ہے یہ سارے جال ہیں اس کے اب آ جائے کوئی مرید مکڑی جو ہوتی ہے مکھی پھنس جائے تو مکھی کو کھاتی نہیں ہے بلکہ منہ کے اوپر منہ رکھ کر خون چوس لیتی ہے یہ بھی مریدوں کو کھاتے نہیں ہے اندر سے ایمان چوس لیتے ہیں اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الأنكموت لو كانوا يعلمون ہائے کاش لوگوں کو پتا ہوتا تمام گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے پھوک مارو جھاڑو دو تیز ہوا چل پڑے مکڑی کو جالا نہیں بچا سکتا اللہ فرماتے میری پکڑ آ جائے تو مشرق کو غیر اللہ کا سہارا بھی بچا سکتا اللہ ہو اللہ سہارا مضبوط ہے تو اللہ کا کس کا سہارا مضبوط ہے کس کا سہارا مضبوط ہے اللہ کریم کے سوا سارے سہارے کمزور ہیں ان اللہ ربی و ربو کو ہاضا سرا تم مستقی حضرت عیسیٰ نے یہ نعرہ لگایا جو مکڑی بن کر مجاور بنے ہوئے تھے مکڑی کی طرح مجاور بنے بیٹھے تھے انہوں نے یہ جب آواز سنی مخالفت برتن گئے کہنے لگے عیسا علیہ السلام کو قتل کر دو بادشاہ وقت نے بھی فتوا دے دیا یہودی تیار ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے مکان کا گھیرا کر لیا پہلا نوس بادشاہ نے آڈر کر دیا شہید کر دو عیسا علیہ السلام کو اس کی دعوت اگر کائنات میں پھیل گئی ہماری دکانداری نہیں چل سکتی جمعیت اشاعت توحید کی اس لیے مخالفت ہو رہی ہے دکانداروں کو پتہ ہے ہماری دکانداری نہیں چل سکے گی ہماری فنکاری نہیں چل سکے گی لوگوں کو جو دھوکھے میں رکھا ہوا ہے تمہیں قرآن سمجھ نہیں آتا قرآن مشکل کتاب ہے چھوڑو یار یہ مولویوں کا کام ہے اللہ تو فرماتے والا قد یا سر نل قرآن ذکر مدا کر اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں رب العالمین نے فرمایا والا قد یا سر نل القرآن لذکر فحل من مدکر آیت نمبر سترہ سورة القمر کمر پارا اچھا یہ تو آیت نمبر سترہ سنائی آیت نمبر بائیس والا قد یسرن القرآن لذکر فحل من مدکر اب آیت نمبر بتیس والا قد یسرن القرآن لذکر فحل من مدکر آیت نمبر چالیس والا قد یسرن القرآن فہل من مدکر اللہ نے چار مرتبہ قسمیں کھا کے فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا قرآن آسان ہے قرآن بولیے قرآن سر نل قرآن ذکر فاروں میں مدعا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا لیکن دکانداروں کی دکانداری خراب ہوتی ہے اس لیے مخالفت ہو رہی ہے ہاں ہاں اللہ اللہ اللہ فرماتے ہیں جب تہتانوس اللہ اللہ پہلا نوس بادشاہ نے حکم دے دیا شہید کر دو عیسا علیہ السلام کو یہودیوں نے گھیرا کر لیا جس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور اپنے ایک ساتھی تہتانوس کو کہا تو گھر میں جا دیوار دو اور دیکھ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں تہتانوس نے چھلانگ لگائی اندر گیا اللہ کریم نے تیتانوس کا چہرہ حضرت علیہ السلام کی طرح بنا دیا اور بال رافا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اب سورت النساء کا انداز چھٹا پارا رب العالمین کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کل مسا یہ سب ن مریما رسول اچھا یہودی بکواس کر رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اللہ کا رسول اپنے آپ کو کہتا تھا اللہ فرماتے ہیں ماں قتل ہو وما سلبو ہو ولا کن شب حلحم انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا حضرت عیسیٰ کو سولی پر بھی نہیں چڑھایا لیکن شب الحم وہی الستدرا کے اہل دفع توہم الناشی من منل کلام سابے کے بلے آزالا تک بین الجملہ تین تین تکونا نے متغیر تین بل مفہوم لا کر شبے ہم قتل نہیں کیا سولی نہیں چڑھایا بلکہ شبی ڈال دی گئی ایک منع کر رہا ہوں اللہ نے تیتانوس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا کافی جب دیر ہوئی یہودیوں نے دروازہ توڑا دیوار پھلانگی اندر بندہ نظر آیا گرا دیا اس کو پاؤں کے نیچے روز ڈالا ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مار ڈالا اب حیران ہو گئے اگر چہرہ دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا اور نیچے والا وجود دیکھتے ہیں تو اپنے بندے والا اب حیران ہو گئے اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسا علیہ السلام کہاں گئے اگر یہ حضرت عیسا ہے تو ہمارا بندہ کدھر گیا توجہ ہے اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے ہمارا بندہ کدھر گیا اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ایک آدمی تھا نا گھر میں گوشت لے آیا ڈیڑھ کلو گھر والی کو کہا مہمان آنے والے گوشت پکا میں ذرا دوسرا سودا وغیرہ بازار سے لے آؤں یہ بازار میں گیا اب جو گھر والی تھی نا وہ گوشت پکانے بیٹھی گوشت خراب ہو گیا اب بیچاری بڑی پریشان جب خامد گھر آیا ہاں جی کھانا تیار ہوا ہے اور گوشت پکایا ہے اب یہ بڑی پریشان بیٹھی ہے کہ ناراض ہوگا مہمانوں کے آنے کا وقت بھی قریب ہے تو عورتیں بہانے بڑی بناتی ہیں توبہ توبہ توبہ ان قیدا کن عظیم بڑا بہن کہنے لگی <laughs> بس جی کھانا تو تیار نہیں ہو سکا اور کیوں نہیں ہوا مہمان آنے والے کہنے لگی یہ بلی کھا گئی بندہ بڑا سمجھدار تھا اس نے بلی کو پکڑ لیا جب بلی کو تولا تو بلی کا وزن تھا ڈیڑھ کلو اس نے کہا واہ جی واہ اگر یہ بلی ہے تو گوشت کہاں گیا یہ گوشت ہے تو بلی کہاں گئی سوچنے کی بات ہے نا اللہ فرماتے اللہ شبے والا ہو تشبی ڈال دی گئی ان کے لیے اور دوسرا مانا رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ والا لهم فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا تبازا وما قتلوه يكينا بل ہوئی الله إليه وكان الله عزيزا حكيما حضرت فرماتے یہ مانا قتل بھی نہیں کیا حضرت عیسیٰ کو سولی بھی بھی نہیں چڑھایا بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا حقیقت دیکھا نہ تھا اپنے بندے کو مار ڈالا پھر پریشان ہو گئے کہ ہم تو اپنے بندے کو مار بیٹھے ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیغمبر علی شکل اللہ کسی دوسرا مانا بھی عرض کر دیا اٹھا لیا اور فرمایا کان اللہ عزیزا اللہ زبردست ہے زندہ اٹھا سکتا ہے عزیز زندہ اٹھا سکتا ہے زبردست ہے اور زندہ کیوں اٹھایا حکیم حکمتوں کا بادشاہ ہے اس کی کوئی حکمت ہوگی اللہ اللہ عرض یہ کر رہا تھا کہ زندگی کا مالک کون ہے ڈھیلے ڈھیلے ہو گئے ہو زندگی کا مالک کون ہے موت کا مالے کون ہے زندگی موت کا مالے کلا یہودی مارنا چاہتے تھے پر جسے رب رکھے اسے کون چکھے دشمن چیکند جو مہربان باشد دوست یہودی قتل کرنا چاہتے تھے پر اللہ موت کا فیصلہ نہ کرے تو کوئی بھی مار سکتا یہی تو عرض کر رہا تھا کہ زندگی کا مالک بھی اللہ موت کا مالک بھی آپ جاگ رہے ہیں تو میں آگے ایک بات عرض کروں سو گئے ہو تو دعا کرتا ہوں ویسے آج بھی صبح چھٹی ہے نا آپ کی چلو اور بات سن لیجیے چلو زور سے جواب ایک مرتبہ ہے زندگی کا مالک کون ہے اتنا ڈھیلا آواز پتہ تو چلے مشرقین کو تو ہی جاگ رہے ہیں زندگی کا مالک کون ہے موت کا مالک کون ہے اللہ کریم فرماتے ہیں سورت صافات پارا اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں بلا ما ہو کالا یا منیا انی ارا فل بنا میں انی از بہو کا فن زر ماضا کرا کالا یا اب تفال ماں تو مر ستا جی ان شاء اللہ ہو مین سابری سوفات تیسواں پارا آیا ایک سو دو بچہ جب بالکل چھوٹا ہو او بالکل چھوٹا ماسو اس وقت والدہ کا پیار زیادہ ہوتا ہے توجہ ہے جن کی اولاد ہے ان کو پتہ چلے گا بچہ بالکل چھوٹا ہو اس وقت والدہ کا پیار زیادہ ہوتا ہے کیوں سردیوں کا موسم ہو بستر گیلا کر دے بچہ والدہ ساری رات لمبی سردیوں کی رات ٹھنڈک والی رات خود تو گیلی جگہ سو ہی رہتی ہے لیکن بچے کو خشک جگہ سلاتی ہے والدہ کا پیار زیادہ ہوتا ہے اور کبھی والد کو دے بھی دے میں نے گھر کے کام کرنے ذرا تو اس کو اٹھانا اب ابے نے اٹھایا ہوا ہے جی جی جی اور دے سارے میرے کپڑے خراب کر دیے کپڑے پلیت ہو گئے تو خود اٹھا میں نہیں اٹھا سکتا میں اٹھا سکتا سمجھ رہے ہو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں نہیں وہ کہتے آ میرے لال وہ سینے سے لگا لیتی ہے جب بچہ چھوٹا ہو والدہ کا پیار زیادہ ہوتا ہے اور جب چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے اب والد کا پیار زیادہ ہوتا ہے کیونکہ گھر میں شرارتیں کرتا ہے کبھی برتن توڑ دیے ایک الماری میں ہاتھ ڈالا دوسری چیز کو وہ کہتی ہے اس کو لے جا بازار میں سیر کرا مجھے کام نہیں کرنے دیتا لے جا اس کو شرارتیں کرتا ہے میں نے کام نہیں کرنا کھانا پکانا ہے گھر کی صفائی کرنی لے جا اس کو وہ کہتے چھوڑ اما کو ابا کہتا ہے میرے ساتھ آ بیٹے کی انگلی پکڑ لیتا ہے بازار میں سیر کرانے چل پڑتا ہے اب قرآن کا انداز فلم پکڑ لیتا ہے بازار میں سیر کرانے چل پڑتا ہے اب قرآن کا انداز قلم بالا گما ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ابے کی انگلی پکڑ کر چلنے پھرنے کے قابل ہوئے اس وقت والد کا پیار زیادہ تھا کراچی والوں جاگ رہے ہو اللہ نے لما بالا کا ماہو کہہ کر اشارہ کر دیا کہ والد کا پیار بہت زیادہ تھا اللہ فرماتے کالا یا بلیا انی ارا فل منا میں انی ازباہوں کا پاگزر ماضا ترا حضرت ابراہیم نے فرمایا یا بنیا بھی کر کی تاکہ محبت کا اشارہ ہو جائے اے میرے لختے جگر نورے نظر پیارے بیٹے مجھے خواب آیا ہے جو ہے کیا آیا ہے کیا آیا ہے جاگ رہے خواب آتا ہے سونے والے کو کراچی والوں کو جاگتے ہوئے خواب تو نہیں آتے شاید کراچی والوں کو جاگتے ہوئے بھی خواب آتے ہو خواب آتا ہے خواب آتا ہے کیا حضرت ابراہیم سوئے تب خواب آیا سوئے نا سوئے تب خواب آیا توجہ کرنا سوئے خواب آیا اور جو سو جائے اس کو تو اپنے وجود کے حال کا بھی پتہ آپ نے تصدیق نہیں کی نبی کی حدیث سنو پڑھتے رہتے ہو نہ درسی کتابوں کے اندر با پاؤ درسی کتابوں والے ہیں سارا سال درسی کتابیں پڑھتے ہو قرآن نہیں پڑھتے این بات یدہو او کما کال النبی صلی اللہ الحمدللہ اشاعت و توحید و سنہ والوں کو قرآن بھی آتا ہے حدیث بھی آتی ہے الحمدللہ کا فضل اللہ ہے نئیشا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ تم میں سے نیند کر کے جاگے اگر نیند سے اٹھے اپنے ہاتھ کو کسی برتن میں نہیں ڈالنا کیوں جاگنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ میں رات کہاں گزاری ہے آپ نے مسئلہ سمجھا دیا سونے والے کو اپنے وجود کے حال کا بھی پتہ کراچی والے کہتے عبداللہ شاہ غازی کو پتا ہے کراچی والے کہتے منگو پیر کو پتا ہے پیر غیر شاہ کو پتا ہے جھگ والے کہتے سلطان باہو کو پتا ہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں سونے والے کو بھی اپنے وجود کے حال کا پتا بولو پتا اللہ اچھا اور انداز سن لیجیے یہ میرے سامنے رب نے کہا کم لبی سو تم یار تمہیں کتنی دیر ہوئی ہے غار کے اندر کالو لبی سنا یو من کہنے لگے یار ایک دن گزرا ہوگا ایک دن ٹھہرے ہے او باغ یوم او ساتھ مانے بلکہ نہیں پورا دن بھی نہیں بنتا اللہ نے جب سنایا تھا اس وقت نو دس بجے کا وقت تھا اللہ نے جب اٹھایا تو اثر کا وقت تھا کہنے لگے پورا دن بھی نہیں بنتا چند گھنٹے بنتے ہیں سات ولی اٹھے اللہ کریم نے سنایا پھر اللہ نے اٹھایا کہتے ہم ایک دن سوئے رہے چند گھنٹے سوئے رہے آیت نمبر پچیس سورت کہاں پندرواں پارا فرمایا والا جی کہو سلاس میں زبا دو تسا شمسی شمار کرو تو تین سو سال کمری شمار کرو تین سو نو سال بنتا ہیں اللہ فرماتے ایک دن بھی نہیں چند گھنٹے بھی نہیں وہ تو غار میں سوئے رہے تین سو نو سال لیکن تین سو نو سال تک سونے والوں کو اپنے وجود کے حال کا بھی پتا بولیے تو صحیح پتا قرآن کی تصدیق ہے ثواب ہوگا سونے والوں کو وجود کے حال کا پتا میں کراچی میں یہ کیسے جھوٹ بولوں کہ مردوں کو پتا ہوتا ہے عبداللہ شاہ غازی کو پتا ہوتا ہے منگو پیر کو پتا ہوتا ہے غیر شاہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ جھوٹ کیسے بولوں کیونکہ قرآن کہتا ہے سونے والے ولیوں کو اپنا بھی پتا سینا تو ولا نو کرسی پڑھتے رہتے ہو تیسرا پارا یہ میرے سامنے آیت الکرسی کرسی ہوئی ہے رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر دو سو پچپن کے اندر نیند اللہ کے قریب بھی نہیں آ سکتی اونگ اللہ کے نزدیک بھی نہیں آ سکتی کیوں جس پر اونگ آ جائے طرف دیکھو ایسے ہو پہلے اگا جائے تو بندہ اپنے وجود کو بھی کنٹرول کر سکتا اللہ پر اگا گئی سارے جہان کو کنٹرول کون کرے گا جس پر نیند آ جائے اس کو اپنا پتہ نہیں ہوتا اللہ پر نیند آ گئی تو سارے جہان کی خبر کون رکھے گا لاتا کھوزو سینتوں والا نو اس لیے تو اللہ پر نیند نہیں آتی اور حضرت ابراہیم کو نیند آئی ٹھیک ہے تب تب خواب آیا نیند آئی تو خواب آیا چلو یار یوں یقین نہ آئے رب العالمین کے قرآن کا اور انداز بھی سنا دوں اللہ کریم تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں ساڈا کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے کم قرانو پڑھنا کوئی منے منے یا نہ دوے جہانیا ماریا حد قرآن بھی بنے سورت الانفال دسواں پارا یہ میرے سامنے آیت نمبر ترتالیس یوری کا ملا سی منام کا کلیلہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کا ذکر قرآن میں کیا ہے میرے پیغمبر آپ سو رہے تھے میں نے نیند کے اندر آپ کو کافر تھوڑے کر کے دکھائے کی منا میں کا کلیلا نبی پاگ بھی سوتے تھے آپ بھی بولتے نہیں ہو آپ بھی میں یوں کے رونا حدیث بھی سن لو آپ آ رہے ہیں خیبر کے مقام سے واپس آ رہے ہیں راستے میں چلتے چلتے آپ نے پڑاؤ ڈالا فرمایا صبح ہمیں کون جگائے گا صحابہ اکرام خاموش نماز کے لیے کون اٹھائے گا حضرت بلال کھڑے ہو گئے حضرت میں جگاؤں گا نہ کے حکم میں جگاؤں گا ذمہ داری لیتا ہوں آپ ذمے لگا کر سو گئے صحابہ بھی سو گئے تالا کے شم سو سوتے رہے سو سوتے رہے کہ سورج تلو ہو گیا دن نکل آیا جب سورج کی تپش اور گرمی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا اللہ یہ تو دل نکل آیا ہے السلام السلام اٹھو صحابہ نماز گئی نماز گئی صحابہ اٹھے حضرت بلال کی طرف دوڑے آپ نے فرمایا تم نہ جگانا بلال کو میں خود جگاؤں گا بارہ بندے ہی پاؤں کے ساتھ ہلایا حضرت بلال جاگے الحمد للہ ماتھانا پر رہے اور بلال کیا ہوا تو نے تو کہا تھا میں جگاؤں گا اور تو خود سو گیا کیسے سویا جب ذمے لگا کر نبی پاک اور صحابہ سو گئے تھے حضرت بلال نے اونٹ کی پالان کے ساتھ ٹیک لگا لی اونٹ کے اوپر جو کجاوا اور پالان ہوتی ہے بس ٹیک لگائی اللہ کی قدرت ہنس رہی تھی ٹیک لگانا تیرا کام ہے بلال اور نیند مسلط کرنا میں اللہ کا کام ہے حضرت بلال بھی سو گئے نبی علیہ السلام نے جگایا حضرت بلال پو کیا ہوا بلال تو نے تو ہمیں جگانا تھا تو خود سو گیا حضرت بلال ارد کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر میری روح بھی اللہ کے قبضے میں تھی جس اللہ نے آپ کی روح کو لے لیا صحابہ کی روحوں کو لے لیا اس اللہ نے سلا کر میری روح کو بھی نکال لیا آپ مسکرا پڑے فرمایا صحابہ بلال کو کچھ نہ کہو ارواہ ہونا بھیجا دلا اخازہ ہے سوشا وارسلا ہے سوشا او کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روح اللہ کے قبضے میں ہے جب چاہے لے لے جب چاہے واپس بھیج دے روح کو کنٹرول کرنے والا کون ہے اونچا اونچا کون ہے روح کو کنٹرول کرنے والا کون ہے آپ سوتے رہے آگے جا کر نماز قضا کی اور مسئلہ سمجھ آ گیا سونے والے کو اپنے وجود کے حال کا پتہ بولو پتہ مردوں کو کیسے پتا ہے اللہ تمہیں ہدایت دے اللہ فرماتے حضرت ابراہیم کو خواب آیا چلو بخاری کے لفظ سنا دو کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے میرے بیٹے مجھے خواب آیا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب تیرا کیا خیال ہے حضرت اسماعیل نے جواب دیا یا ابا جلدی کر جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے پیچھنے کی دیر کیوں لگائی ہے ابا پیچھنا بھی نہیں چاہیے تھا میں کیا کروں گا دلی ان شاء اللہ ان شاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والے میں سے ماتم نا ماتم نہیں بولتے نہیں ہو میں اسماعیل ماتم کروں گا بولو ماتم کروں گا صبر کروں گا اللہ فرماتے یا منستابر صلاح ایمان والو ماتم کرو کہ صبر کرو بولتے نہیں یہ ماتم کرو کہ صبر کرو کمال ہے سورت العصر میرے سامنے اللہ جاگ رہے ہو ہو والرسان ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زمانہ گواہ ہے سارے انسان نقصان میں ہے وہ نقصان سے بچ گئے الزین عاملو جن کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا وہ الصالحات عمل بھی اچھے کیے عامل توجہ عامل صالحات کہا تو متے کی نفی ہو گئی توجہ کیا عامل صالحات کہا جو ہے آمل صالحات کہا تو متے کی نفی ہو گئی تو بالحق کہا تو تکیے کی نفی ہو گئی لا دینا لے ملا تک یا ایمانہ ملا اللہ کہ بندہ اندر سے اور اوپر سے جھوٹ بولتا رہے اس کو کہتے ہیں کہا تکیے کی نفی ہو گئی صبر کہا تو ماتم کی نفی ہو گئی بل حق کہا تکیے کی نفی ہو گئی اور صالحات سالحات کہا مٹے کی نفی ہو گئی تواسو بالحق دل کہا تکیے کی نفی ہو گئی تواسو بالصبر دل صبر کہا تو ماتم کی نفی ہو گئی اللہ اللہ ستا جی شاء اللہ الصابرین آپ ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اللہ فرماتے ہیں اسلم و جمی دونوں تیار ہو گئے حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار چھری کی دھار دیکھ رہے تھے اللہ کریم نے فرمایا لٹایا جب بیٹے کو نہ ہو ایا ابراہیم کد صدق در رویا ان کا کزال کا نہ جزر سورہ صافات تیئیسواں پارا آیت نمبر ایک سو چار اور ایک سو پانچ ہم نے آواز دی تیرے خلیل چھری نہ چلانا میں اللہ کریم تیرا بیٹا دبا نہیں کروانا چاہتا میں اللہ تو کائنات والوں کو تیرا دل دکھانا چاہتا ہوں دل دکھانا چاہتا ہوں اللہ اللہ بیٹا زبانہ کرنا حضرت اسماعیل کی مرضی یہ ہے میں ذبح کر دوں حضرت اسماعیل کی مرضی یہ ہے ذبح ہو جاؤں پر موت و حیات کا مالک کون ہے کون مالک ہے دونوں کی مرضی تھی میں کٹ جاؤں کاٹ دے میں ذبح ہو جاؤں ذبح کر دے زندگی کا خاتمہ کر دے میرا ابا اللہ کی رضا کے لیے پر موت کا وقت اللہ نے جو مقرر نہیں کیا تھا دونوں کی مرضی موت کی تھی اللہ کی مرضی زندگی کی تھی مرضی کس کی چلتی ہے کس کی چلتی ہے جو چاہے سو ہی ہو دکھ میں اس کے آگے رو منت کر دامن پھیلا لا الہ الہ الا اللہ لا الا اللہ محمد رسول اللہ اور حضرت ابراہیم عالم الغیب ہوتے حضرت اسماعیل عالم الغیب ہوتے اگر پتا ہوتا میں نے ذبح نہیں ہو سکنا حضرت ابراہیم کو پتا ہوتا میرا بیٹا ذبح نہیں ہو سکے گا تو پھر امتحان کوئی نہیں بنتا پھر تو معاذ اللہ ڈرامہ بنتا ہے نہیں حضرت اسماعیل بھی عالم الغیب نہیں تھے اور حضرت ابراہیم بھی عالم الغیب عالم الغیب پھر کون ہے موت و حیات کا مالے سے کون ہے اونچا اونچا موت و حیات کا مالے کون ہے اللہ اللہ ٹھیک ہے وضاحت کرتا ہوں اللہ اللہ رب العالمین فرماتے وفدینا عظیم عظیم القدر عظیم القیمہ عظیم الجسا جبریل جلدی جا حضرت اسماعیل کو ہٹا جنت والا دمبا نیچے لٹا دیا تاکہ چھری چل جائے حضرت ابراہیم کی دمبے کے اوپر بڑی قیمت والا بڑے بہترین جسے والا بڑے عالی شان دمبا اس پر چھری چل گئی جنت کا دمبا تھا جانور کہاں کا تھا بولتے نہیں ہو کہاں کا تھا اس پر چھری چل گئی عجیب بات ہے جنت کا جانور زبا ہو گیا چھری چل گئی حالانکہ جنت کی چیزوں پر تو فنا کوئی نہیں جاگ رہے ہو تفصیل تو دورہ تفسیر میں عرض کرتا ہوں اشارہ جنت کی چیزوں پر اس پر چھری کیسے چل گئی توجہ علماء کرام اس پر چھری اس لیے چل گئی اس لیے فنا ہو گیا واقعی جنت کی چیزوں پر فنا نہیں ہے جتنے تک وہ چیزیں جنت کے اندر رہے جتنے تک جنت کے اندر رہے تب فنا نہیں ہے اور جب دنیا میں آ جائیں تو حکم دنیا والا لگ جائے گا کل من علیہ ربے کا رب کا ذل جلالی ول اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کی حضرت اسماعیل بھی تیار ہوئے لیکن موت و حیات کا مالک جو اللہ ہے اللہ کی مرضی جو نہیں تھی کون کسی کو مار سکتا پھر یہ بھی مسئلہ ہے قربانی کا جانور جبا کرنے لگو تو جانور بے عیب ہونا چاہیے اور لمائے کارا مسئلہ یوں ہے قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے کبھی آپ نے سوچا بھی ہے کہ نہیں بے عیب جانور کی ہونا چاہیے قربانی سننا پہ حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل کے انداز کی اس لیے قربانی کا جانور بے عیب ہو کہ قربان ہونے والا اسماعیل بھی بے عیب تھا قربانی کرنے والا ابراہیم بھی بے عیب تھا ان کی سنت یاد کرنی ہے تازہ کرنی ہے تو جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے اچھا تیسری بات توجہ کرنا حضرت اسماعیل زباں نہیں ہوئے کیوں زباں نہیں ہوئے بہت ساری حکمتوں میں سے ایک یہ بھی حکمت سمجھ آ رہی ہے اس لیے زباں نہیں ہوئے حضرت اسماعیل علیہ سلاط وسلام کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے پیدا ہونا تھا آمنا کے لال نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ آئے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام نے ان کی نسل میں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا حضرت امام الانبیاء نے آنا تھا حضرت اسماعیل کیسے ذبح ہوتے موت و حیات کا مالک کون ہے بولو بولو کون ہے اللہ نے زبان نہیں ہونے دیا سوال آ گیا مولانا پھر شہیدوں کے بارے میں کیا خیال ہے سن رہے ہو لا تقولوا لمن يقتل میں سبھی لمات بلیاؤ ملا چلات لاتا سب نذی نو تلو کی سبھی للہ یم ماتا بلیاؤ نم دس دے زخون شہیدوں کو زبان سے بھی مردہ نہ کہو شہیدوں کو دل میں بھی مردہ گمان نہ کرو وہ زندہ ہے یہ آیت نازل ہوئی حضرت حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اٹھاؤ حدیث کی کتابیں مسلم اٹھاؤ جب پہنچے انا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کے محبوب سے سوال کیا ہمیں تو سمجھ نہیں آیا ہم نے خود دفن کیا جنازہ بھی پڑا کفن بھی دیا اللہ کہتے ہیں شہید زندہ ہے بیویاں ان کی آگے شادی کر گئی بیٹے یتیم ہو گئے سے تقسیم ہو گئی کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا اللہ نے شہیدوں کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ کر جنت میں چھوڑ دیا کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں تھک جائیں اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں کندیلیں بنی ہوئی ہیں آشیانے بنے ہوئے ہیں ان میں آرام کرتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا ہر تشہیہ سنو سنو جس آیت کی تفسیر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دے پھر ہمیں چون چرا کرنے کی گنجائش ہو ہل پشتہ نشیا او مولویوں پیغمبر کی تفسیر پر تو اعتبار کر جاؤ پیغمبر کی زبان پر تو یقین کر جاؤ اللہ نے پوچھا شہیدوں بتاؤ کسی چیز کی خواہش ہے کہ نہیں ہے تمنا ہے کہ نہیں ہے کالولا حاجت لنا اللہ کسی چیز کی تمنا نہیں ہے اے خدا کے بندے اللہ اللہ کالو لا حاجت لنا اللہ کسی چیز کی خواہش نہیں ہے جسے جنت مل جائے اسے اور کیا چاہیے اللہ اللہ نے پھر پوچھا پھر پوچھا فلما عالمی اللہ لا لوک جب ان کو یہ یقین ہو گیا اللہ ضرور پوچھ کر رہے گا کہنے لگے اللہ ان در ارواحنا سا دینا ن تفی سبیل کا مل اخرا اللہ ہماری روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج دے تاکہ دوبارہ زندہ ہو کر شہید ہو جائے جو لذت شہادت میں آئی ہے یہاں نہیں آئی اللہ اللہ فرماتے نہیں نہیں یہ میرا قانون نہیں ہے جو رو ایک مرتبہ دنیا والے جسم سے نکل آئی وہ کیا سے پہلے دنیا والے جسم میں جا سکتی شہیدوں کی زندگی جنت والی روحانی زندگی شہیدوں کی زندگی جنت والی شہیدوں کی زندگی نبی کی حدیث کی تصدیق تو کر دو شہیدوں کی زندگی شہیدوں کی زندگی روحانی شہیدوں کی زندگی اور پیغمبر کی تفسیر کے بعد تم چرا کرنے کی اجازت اور اللہ اللہ بعض حضرات کہتے ہیں توحید تو سننے والے علماء دیوبند سے خارج ہیں سن رہے ہو ہائے قربان جاؤں سد کے میرے دادا استاد توجہ میرے دادا استاد سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے مدرسہ میں میں نے دورہ حدیث کیا ہے جامع صدیقی گوجرا والا کے اندر آج بھی قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی وہ دستار موجود ہے جو سات سالہ اجلاس میں قاضی شمس الدین کو دیوبند کے سٹیج پر بنوائی گئی ایک جملہ کہوں اگر ناراض نہ ہو ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے کراچی کے کسی مولوی کو وہاں دستار سٹیج پر نہیں بنوائی گئی تھی قاضی شمس الدین کو بنوائی گئی اور جس کو دستار سب سالہ اجلاس کے اندر سٹیج پر بنوائی گئی اور وہ دستار آج بھی یادگار کے طور پر موجود ہے ان کے صاحب زادگان کے پاس جن کو دستار سب سالہ اجلاس کے اندر دار العلوم بند کے سڈے پر بدلائی گئی وہ دے بندی رہی ہے القرآن مولانا غلام اللہ خان نے وہاں تقریر کی تھی سب سالہ اجلاس کے اندر وہ دے بندی نہیں ہے واہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی سن رہے ہو نہ تم صدمے اچھا ماشاء اللہ توجہ توجہ اور مشرقوں کا مقابلہ ہم کریں سن رہے ہو مشرقوں کے ساتھ ٹکر جریہ کی شاعت توحید و سننا کی ہو مشرقین کے ساتھ ٹکر حضرت مولانا محمد طاہر کی شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی پیر سید رحت اللہ شاہ صاحب بخاری کی قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی مولانا بچھالی کی مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشرقوں کو ہر میدان میں ہم للکارے علم غیب کی بات ہو مناظرے کے لیے شاط ال توحید والے آگے آئے نور بشر کا مسئلہ ہو حاضر ناظر کا مسئلہ ہو تارے کل کا مسئلہ ہو اور قبر فیصلوں کے ساتھ جس میدان میں ٹکر آئے مقابلے میں اشاعت توحید میں سننے والے آئے اور بے بندی ہم نہیں ہیں مشرقین کو للکارے ہم بے بندی ہم نہیں ہیں اکابرین علماء لمائے دے بند مشرقین کے ساتھ اتحاد کرنے والے نہیں تھے مشرقین کے مقابلے میں حق کا علم بلند کرنے والے تھے اللہ اللہ شاد باد اور شاد دی اے سر زمین دو بند شاد باد دو بند ہند میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی میرا جملہ دل کی تختیوں پہ لکھو دیو بندیت جھوٹھی کہانیاں بیان کرنے کا نام نہیں ہے دیو بندیت قرآن پر یقین رکھنے کا نام ہے پیغمبر کے سچے فرمائیں